حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چوپائے اگر کسی کو زخمی کر دیں تو ان کا خون بہا نہیں کنویں میں گرنے کا کوئی خون بہا نہیں کان میں دبنے کا کوئی خون بہا نہیں اور دفینہ میں پانچواں حصہ ہے صحیح بخاری حدیث چھ ہزار نو سو بارہ